عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تو اسے اپنے شانوں کے بیچ لٹکا لیتے نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے امامے کو شانوں کے بیچ لٹکاتے تھے عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے قاسم اور سالم کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھتیس یہ حدیث صحیح ہے